تو رات کے وقت اس باغ پر ایک پھرنے والا عذاب پھر گیا آپ کے رب کی طرف سے جبکہ وہ سو رہے تھے